حضرت معاذہ رحمت اللہ تعالیٰ عورت نے ام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا حیض والی عورت مہندی یا کوئی دوسرا خضاب لگا سکتی ہے ام المومنین نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی اور خضاب لگا لیتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں فرماتے تھے ابن ماجہ حدیث نمبر 656